شريك له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى إلى إلى كافة للناس بشيرا وداعيا الله الله الله داعيا بإذنه وسراجا منيرا وقال تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد کتب فی فی قلوبہم الایمان وقال وقال موضع آخر يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم صدق الله ورسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله منہال کل شاپ نمک رحمتوں والے مہینے کا اختتام ہو چکا ہے عید اصل میں جنہوں نے تراوی پڑی رمضان کے روزے جس نے نہیں رکھے اس کے لیے کوئی چیز نہیں جس نے تراوی نہیں پڑی جس نے فرائض پر عمل نہیں کیا اس کے لیے کوئی عید نہیں ہے عید اصل بے داروں کے لیے ہوتی عید عربی زبان کا لفظ ہے عربی زبان میں عید کا معنی ہے لوٹنا کیونکہ عید کا دن ہر سال لوٹ کر آتا ہے اس لیے اسے عید کہتے ہیں اور فطر اخبار سے ہے اس کا معنی چھوڑنا روزہ چھوڑنا یعنی چھوڑ رہے ہیں اس لیے عید الفطر ہے اگر آپ نے تیس دن روزہ ہی نہیں رکھا تو چھوڑ کر کے رہے تو عید اس آدمی کے لیے ہے جس نے پہلے روزہ رکھا ہے اور آج اس کا افطار ہے اور جس کا روزانہ افطار رہا ہے اس کے لیے عید کیسے تو یہ بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ عید الفطر کا معنی ہے فطر کا دوبارہ لوٹ کر آنا یعنی اس مقدس دن میں اللہ تبارک مطالعہ اپنے ان بندوں سے خوشی کا اظہار کرتے ہیں جنہوں نے تیس دن اللہ کا حکم مانا آسمان دنیا پر آج کی رات ان لوگوں کے روزے پہنچتے ہیں سواب پہنچتا ہے جنہوں نے رمضان کا احترام کیا اور عید الفطر اسلام کا وہ تہوار ہے اسلام کا وہ مقدس دن ہے اسلام کے نزدیک وہ خوشی کا دن ہے کہ تیس دن اللہ کے فرائض پر عمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ایک دن ان سے کہتا ہے اب تم خوشی کرو کس بات کی کہ اللہ نے ہمیں توفیق بخشی ہے اپنا حکم ماننے اللہ نے ہمیں توفیق بخشی ہے روزہ رکھنے اللہ نے توفیق بخشی ہمیں تراوی پڑھنے اور آج ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کریں یہ جو عید کی دو رکاتے ہم پڑھنے والے اصل میں یہ شکریہ یہ شکرانہ کے نوافل سمجھیے اسے شکرانہ سمجھیے اللہ کے دربار کا شکریہ خدا اگر چاہتا تو ہمیں یہ عید نصیب ہی نہ کرتا ٹھیک ہے خدا اگر چاہتا تو یہ عید نصیب ہی خدا اگر چاہتا تو ہمیں عید کا موقع نہ دیتا لیکن اللہ نے یہ خوشی کا دل دکھایا ہے اس لیے ہمیں ان خوشیوں میں ان لوگوں کو یاد کرنا چاہیے کہ جنہوں نے کبھی خوشی نہیں دی جو غریب لوگ جو یتیم بچے جو بیوہ عورتیں جن کے سہاگ گزرے ہوئے جنہوں نے بیوگی کا دکھ اٹھایا اور جو بچے اپنے سروں سے والدین کا سایہ اٹھا چکے آج ان کو ہم نے اپنی خوشیوں میں شریک کرنا عید کی ہلاسکی کی عید کی حقیقت کی ہے اور اسی حقیقت کی طرف ساری کائنات کے سب سے بڑے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ نماز عید پڑھنے کے بعد آپ گھر تشریف لے جائیں راستے میں بچے کھیل رہے تھے حضور خوش ہوئے کھیلتے ہوئے بچوں کو دیکھ کر پیغمبر کا دل خوش ہوا رسول اللہ علیہ وسلم ان کھیلتے ہوئے بچوں کو دیکھ کر خوش تو ہوئے لیکن انہیں نظر آیا کہ ایک بچہ ایک کونے میں کھڑا ہے وہ کھیل نہیں رہا آپ کھیلنے والے بچوں کو چھوڑ کر اس بچے کے پاس گئے جو کھیل نہیں رہا تھا حضور علیہ السلام نے اس بچے کے قریب جا کر کہا بیٹا نے کپڑے کیوں نہیں پہنے تو کھیلتا کیوں نہیں تو اس بچے کی آنکھوں سے آنسو نکل بچہ رو کر کیا کیا کرو کہنے لگا اے محمد میں کیسے کپڑے پہنوں مجھے کون کپڑے پہنا ہے میری ماں ہو گئی میرا باپ بہت ہو چکا ہے میں یتیم بچہ ہوں میرا کوئی دنیا میں آسرا نہیں میں ان بچوں کو دیکھ کر اللہ کی رحمت سے غور کرتا ہوں اللہ کی طرف سے دیتا چھوٹا سا بچہ اور میں کہتا ہوں جو میرا مالک ہے وہ میرے اس دکھ کو تو جانتا ہے کہ میری ماں بہت ہو گئی آج میری ماں زندہ ہوتی تو مجھے اچھے کپڑے پہناتی میرا باپ زندہ ہوتا تو میرے کپڑوں کے خوشبو لگاتا میرے سر پہ ہاتھ رکھتا ساری کائنات کا پیغمبر اس بچے کی اس بات کو سن کر رو پڑا حضور علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو نکلا پیغمبر اس بچے کو جس کے آج کل ہمارے وہاں یتیم بچوں کا کوئی خیال نہیں بچی عورتوں کا کوئی خیال نہیں کہ یہ گندے لوگ ہیں ان کے جسم سے کپڑا کوئی نہیں ان کا جسم گندا ہے بیوہ عورت کو بری نظر سے دیکھا جاتا ہے یتیم بچوں کو حکارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے لیکن میرے گھر کے لوگوں وہ پیغمبر جس کے لیے یہ کائنات بنائی گئی تھی وہ پیغمبر جس کے لیے یہ دنیا سجائی گئی تھی وہ پیغمبر جو عرش و فرش کا والی تھا وہ پیغمبر جو ساری کائنات کا محور تھا وہ پیغمبر جس کے لیے قرآن اترا تھا وہ پیغمبر جس کو مقصود کائنات اور سطح دنیا کہا گیا ہے بے سطح کائرات کہا گیا مقصد سطح تخلیق عادت کہا گیا وہ پیغمبر اس یتیم بچے کو ہاتھوں سے اٹھاتا ہے اس کے کپڑے تو نہیں خراب ہوتے اس کے دل میں تو محل نہیں آتی تیرے کپڑے تو یتیم بچے کو اٹھانے سے خراب ہو جاتے ہیں لیکن ساری کائنات کا رسول ساری کائنات کا پیغمبر اور وہ پیغمبر جس کی ظلم کا ذکر بھی قرآن میں ہے جس کے چہرے کا ذکر بھی قرآن میں ہے جس کے اسد کا ذکر بھی قرآن میں ہے اور جس کے گفتگو کا ذکر بھی قرآن میں ہے جس کی اداؤں کا ذکر بھی قرآن میں ہے جس کے راتوں کا ذکر بھی قرآن میں ہے جس کے زمانے کا ذکر بھی قرآن میں ہے جس کے شہر کا ذکر بھی قرآن میں ہے وہ پھر یتیم بچوں کو اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر اپنے گھر لے جاتا ہے اور عائشہ سے کہتا ہے عائشہ عائشہ یہ میں یتیم بچہ تیرے پاس لایا ہوں آج کے بعد تو اس کی ماں ہے محمد اس کا باپ یہ فلاسفی ہے عید عید کا یہ مقصد ہے کہ ہم یتیموں کو بیواؤں کو نہ بھولے اسلام نے یہی سبق سکھایا اسلام نے کسی چیز کا درد کیا ہے حلوہ پک رہا ہے سیویاں پک رہی ہے خوشیاں ہو رہی ہے لیکن میرے بھائیوں اپنے محلے کی بیوہ عورتوں کو مت بھولو اپنے محلے کے یتیم بچوں کو مت بھولو اپنے بچے اپنے محلے کے پریشان لوگوں کو مت بھولو اور جیل میں پڑے ہوئے اپنے کارکنوں کو مت بھولو آج مجھے جیل میں پڑے ہوئے ایک ایک کار کی جدائی کا دکھ ہے جدائی کا سدم ہے آج یہاں حاضر خالد نہیں ہے حاجی آدر نہیں ہے وزنفر عباس نہیں ہے غلام نبی نہیں اور اس کے علاوہ جتنے بھی اور لڑکے جان سٹی کے یا شہر کے جیل میں آج ہمیں پورے بھول نہیں چاہیے آج ہمیں اثار القاسمی کو بھی نہیں بھولنا چاہیے آج اثار القاسمی ہوتا تو کیا رنگ ہوتا کاسمی آج قبر میں اتر چکا اس کی شہادت کے بعد یہ پہلی عید ہے کیا عید ہے کیا خوشی ہے ہماری عید ہماری خوشی سب کچھ ان شہیدوں کے عظمت سے پروان ہو ان شہیدوں کی شہادت سے قربان میرے بھائیوں لوٹ کر ہم نے بھی انہیں کے پاس جانا لوٹ کر ہم نے بھی انہیں کے دربار انہیں کے پاس پہنچنا لیکن ہمیں اس موقع پر ان شہیدوں کو بھولنا نہیں چاہیے مولانا آپ نواز شہید آج ان کے شہید ہوئے یہ تیسری عید رہی ہے تیسری عید ایک وقت تھا پندرہ سال تک اس چپیٹ پر اور اس جگہ پر عید کے دن ہر سوال گونجتا رہا آج اگر وہ قبر میں اتر گیا ہے تو میرے بھائیوں مجھے اس کی عظمت کو سلام کرنا چاہیے مجھے اس کے کاروانوں کو سلام کرنا چاہیے مجھے اس کی جرت کا ذکر کرنا چاہیے مجھے اس کی جرت کو سلام عقیدت پیش کرنا چاہیے کہ اس نے ایک نیا فکر ایک نیا برولا ایک نئی سوچ ایک نیا انداز اور دین کے لیے سوچنے کا ایک نیا معیار اس امت اور قوم کو دیا میں مولانا حق نواز شہید کی قربانیوں کو کارناموں کو اس کی جیل کے دکھوں کو اس کی مشکلات کو فراموش نہیں کر سکتا میں مولانا اشار سار کی عظمت کو سلام کرتا ہوں اور ان کے بوڑھے والد کی موجودگی میں اس کی عظمت کردار کو سلام کرتا ہوں کہ اس نے چرت کے ساتھ بہادری کے ساتھ شجاعت کے ساتھ اس علاقے کے لوگوں کی خدمت کی ہے کی ہے یعنی کی گلیوں میں پہلے کیے ہیں یعنی اس نے خود پریشانی اٹھائی لیکن اس نے اپنے روپ اپنی بات اونچا کیا اور میرے بھائی ہمارے اٹھارہ سال کے سپاہی صحابہ کے اس سوا سال میں شہید ہو چکے اور وہ سال کے آج جیل میں نہیں کہ واپس آ جائیں گے وہ اٹھارہ سال سمجھ دیں اٹھارہ سال کو کی پریشان پریشان ان کے والدین پریشان ہیں لیکن میں ان ماؤں سے کہتا ہوں کہ میری ماؤں میری بہنوں تمہارا بھائی چلا گیا تمہارا بیٹا چلا گیا ہم نے بھی چلے جانا ہم نے بھی کسی راستے میں جانا آج ہندا سال عید سے پہلے شاید یہ ہماری آخری شاید ہمارا یہ آخری موقع لیکن ان سے بھی بڑھ کر ایک چیز ہے جو ان نوجوانوں کی جوانیوں سے بھی بڑھ کر ان کے کردار سے بھی بڑھ کر اور ان کی افعال سے بھی بڑھ کر ان کے خون سے بھی زیادہ اس کی قیمت ہے اور وہ ہے صحابہ کی ناموس صحابہ کی جدوجہد صحابہ کے افطار یہ سب سے بڑا مسئلہ مولانا مولاسوی کو شہید میں چوتھا مہینہ تقریباً جا رہا ہے لیکن اس کے افکار زندہ ہے اس کی ضرورت زندہ ہے اس کی کیسٹیں چل رہی ہے اس کا پیغام پھیل رہا ہے اس کا نام روشن ہو چکا ہے تاریخ کے چہرے پر اس کا نام روشن روشن ہے میرے بھائیوں آپ کو معلوم ہے کہ جنگ ایک ایسا علاقہ ہے کہ جو جاگیردار اور سرمایہ داروں کی سرزمین یہاں سو سو نوتے زمینوں کے مالک ہیں ایک طویل عرصہ تک سنی عوام کو سخت مشق بنائے رکھا ایک طویل عرصہ تک سنیوں پر سلب کا بازار کر رکھا ایک طویل عرصہ تک مولانا حق نواز شہید نے جگیرداروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سنیوں کو زبان دی سنیوں کو جرت دی سنیوں کو حوصلہ دیا سنیوں کو ولولا دیا سنیوں کو شداخت سے نوازا خود بھی قربانی دی اور اس راستے میں ایک کے بعد اجمل سپاہی صحابہ کے رابطے قائم کر کے انہوں نے پورے ملک میں راستیت کے قلعے کو وسمار کر دیا یعنی کہ کے خلاف لوگ پاکستان یہ کہتے ہیں تو دیکھو جی آپ کو کافر سکتے کی وجہ سے جنگ میں حالات خراب ہو گئے حق نواز شہید ہو گئے یہ بات نہیں چیب کو کافر کہنے کی وجہ سے یہاں جنگ نہیں ہوئی ہے یہ آپ کی روشنی میں دور کرنا چاہتا ہوں اگر سیا کے طاقت کہنے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا تو مولانا جہاں پرواز کو اپنی شہادت سے پندرہ سال پہلے تک سیا کو طاقت کہتے سیا کو طاقت پرواز کے نے بھی کہا اب جو سکور لکھنوی نے بھی کہا مولانا شاسٹر نڈوتھی نے بھی کہا مولانا احمد رضا خان بریلوی نے بھی کہا اور مولانا رشید احمد گندوی نے بھی کہا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ مولانا حق نواز نے کہی ہے تو حالات خراب ہو گئے انہوں نے کہی ہے تو دھن میں عمل خراب ہو گیا یہ غلط فہمی ہے آپ کو یہ غلط فہمی دور کرنی چاہیے کہ شیعہ کا کہا کہنا یہ عقیدے کا مسئلہ ہے یہ مذہب کا مسئلہ ہے یہ دین کا مسئلہ ہے یہ شریعت کا مسئلہ ہے قرآن میں ابو بکر عمر کی تعریف کی گئی ہے اور جو ابو بکر عمر کو کافر کہتا ہے وہ قرآن کی روح سے کافر ہے یہ کرسی پر آ رہا ہے ہماری کرسی کو چھین رہا ہے سوا کے نواز کو اسی جرم میں شہید کر دیا گیا اور ایک سال تک مولانا نواز لوگوں کی خدمت کی ایک سال تک وہ خدمت کرتے رہے الیکشن کے بعد بھی جتنے کام مولانا نواز نے ایک سال کے اندر اس علاقے کے غریب لوگوں کے کرائے ٹھنڈ کی چالیس سال کی تاریخ میں کسی سرمایہ دار اور M L A M P نے اتنے کام نہیں کرائے دو دو سو آدمی مولانا نواز کے ساتھ تھانے اور چوکی میں جا کر سارا سارا دن مولانا نواز ان کی خدمت کرتے لیکن اس سرزمین پر کوئی شخص ایسا نہیں جو یہ کہے کہ مولانا نواز نے کسی سے پیسے لیے ہیں کسی سے پیسے لے کر کام کرایا ہے یا انہوں نے کسی کو تنگ کیا ہے یا کسی کا حق پینا ہے یا کسی پر سیاسی کی ہے وہ غریب لوگوں کا کام خدمت سمجھ کر دین سمجھ کر اور پیغمبر کی شریکت سمجھ کر کرتے رہے ہیں اس میں کوئی ان کا شادی نہیں اور اس کے بعد چوبیس اکتوبر اس کے بعد مولانا اپنا کی شہادت کے بعد مولانا بائی شاہ کاسمی کو ہم نے ان کی جگہ پر جامعہ مسجد حق نواز شہید کا خطیب کر دیا اس وقت الیکشن کا کوئی سوا نہیں تھا الیکشن کا کوئی اعلان نہیں ہوا تھا جب مولانا شاہ رخ کاشمی آیا گولیاں برس رہی تھی آگ چل رہی تھی بس امنی کا حالت تھا چاروں طرف پریشانی تھی مقدمات تھے اگر آپ کہو کہ وہ کشتی کے لیے آیا تھا تو میں سوال کرتا ہوں کہ جب مولانا اشار رخ کو پندرہ مارچ کو نربے میں پندرہ مارچ کو نبے میں یہاں خطیب مقرر کیا گیا اس وقت تو قومی اسمبلی موجود تھی اس وقت تو اسمبلیاں موجود تھی وزارتیں موجود تھی اسمبلی سے جا کر بعد میں چھ اگست کو ٹوٹی ہے تو چھ اگست سے پہلے تو کوئی پروگرام نہیں تھا کہ وہ الیکشن لڑیں گے تو مولانا اشار القاسمی کو سپاہ صحابہ نے مولانا حقرآباد کی جگہ پر قومی اسمبلی کا الیکشن لڑانے کا اعلان کیا انہوں نے الیکشن لڑنے کا اعلان کیا اس اعلان کے بعد جگیرداروں نے سرمایہ داروں نے وہی جگیردار وہی سرمایہ دار وہی شیا اور وہی شیا کے جن جنہوں نے مولانا اپ کو راستے سے ہٹایا تھا مولانا پرواز کو راستے سے ہٹا کر وہ یہ سمجھتے تھے اب ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا جب مولانا اشار شاستری کے نوک سے ایک نیا درجے کلکر اور نوجوان میدان میں آیا تو ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل انہوں نے شروع شروع میں یہ سوچا کہ اشار شاستری بھاگ جائے گا الیکشن ہار جائے گا یا اس کی کوئی پوزیشن نہیں رہے گی مولوی کو کون ووٹ دے گا ایک آدمی اور سے یا لاہور سے یا سمندری سے آ کر یہاں کیسے الیکشن جیتے گا انہوں نے پروپگنڈا کیا ان کے پلابی نے پروپگنڈا کیا انہوں نے لوگوں کو ایکسپلائز کیا لوگوں کو مائنڈ چینج کرنے کے لیے انہوں نے بڑے ہیلے بہانے کیے لیکن چوبیس اکتوبر کی شام کو جب سدوکسی کھلی تو وہ کی سدوکسیوں سے کے سروپ کی تھے تریسٹھ ہزار ووٹ لے کر وہ جن کیسر زمین پر پہلا حال میں جل قیصر زمین پر پہلا تھا خطیب کا سر زمین پر پہلا حوالی نمائندہ کا پہلا غریب آدمی پورت ہوا چوبیس اکتوبر کی بات ہے اور اس کے بعد ستائی کو بھی جب وہ جیت لیا تو سرمایہ داروں نے کہا کہ قومی بھی چلی گئی بھی چلی گئی ہماری سیاست مٹ گئی ہماری بدماشی مٹ گئی ہماری چوراہٹ مٹ گئی ہمارا مشن اور ہمارا لوٹ مار کا پروگرام ختم ہو گیا کہ قومی کی سیٹ میں رخ شاخ لے گیا سوائی کی سیٹ میں صاحب لے گئی یہ تو بڑی بات ہے انہوں نے پھر پروگرام بنایا کہ اس طرح پرواز شہید کو راستے سے ہٹا دیا اس طرح اسے بھی راستے سے ہوا تو ضمنی کے الیکشن تک انہوں نے پروگرام بنا لیا تھا منصوبہ بنا لیا تھا کہ کو بھی راستے سے ہٹایا جائے تو آج ان کے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی کہ صرف سوائی کا الیکشن ضمنی نہیں ہوگا بلکہ قومی کا بھی ضمنی ہوگا یہ ہمیں شوائد مل چکے ہیں کہ انہوں نے یہ بات پہلے سے کہنا شروع کر دی تھی کہ قومی کا بھی ضمنی ہوگا سوائی کا بھی ضمنی ہوگا میرے بھائیوں میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ نے مولانا نا شاہ کو پانچ سال کے لیے منتخب کیا تھا یا دو مہینے کے لیے منتخب کیا تھا بولنے آباد کتنے سال کے لیے دو مہینے کے بعد انہیں شہید کر دیا گیا چار سال دس مہینے اشار القاسمی کے روح کی روح کے آپ کے ذمہ ابھی بھی بات وہ چار سال اور دس مہینے کسان ال کے کس کے ہیں کس کے ہے چار سال اور دس مہینے کسار القاسمی کے مشن کے آپ کے ذمہ باقی ان کے پروگرام کے آپ کے ذمہ باقی ہے ان کی شرت کے آپ کے ذمہ باقی ہے اور پھر میں آپ سے اس عظیم چیز کے استعمال میں کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے بتایا جائے چوبیس اکتوبر کو انتخاب ہوا پانچ نومبر کو اسمبلیوں کا آغاز ہوا اجلاس اٹینڈ کیا ہے و شاء الفی نے میرے ایم ایل اے نے میرے لیڈر نے میرے رضاکار نے میرے چیئرمین نے آپ کے خادم نے آپ کے ایم ایل اے نے صرف اسحاق خان دوسرے اجلاس میں تقریر کرتے ہیں اس پر تبصرہ ہوتا ہے اور ہر اسمبلی کے اجلاس میں صدر کی تقریر پر دوسرے اجلاس میں صرف تبصرہ کرنے نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ تقریر کیسی تھی اس پر تبصرہ ہو میرے بھائیوں جب مولانا شاہ گورنمی نے دوسرے اجلاس میں غلام اسحاق خان کی تقریر پر تبصرہ کرنا چاہا تو اس نے تبصرہ ایسا کیا سلسلہ جیل ہو گیا اور وہ تبصرہ ایسا کیا کہ پچیس منٹ کی تقریر ہے صاحب کی چونتیس منٹ کی پچیس نہیں چونتیس منٹ کی تقریر ہے سمجھو کیجیے چونتیس منٹ کی تقریر موضوع کیا ہے غلام صاحب خان موضوع کیا ہے کہ صدر پاکستان کی تقریر پر تبصرہ لیکن چونتیس منٹ کی تقریر میں اگر دھرم کے لوگوں اس نے آپ کی بات نہیں کی تو آپ آئندہ ہمیں ووٹ نہ دیں کی روس کی بات بھی کی ہے اس نے کی ہے اس میں زمینداروں کے لیے کولمبو پلاٹ کے تحت دی گئی زمینوں کی بات بھی کی ہے اس نے ریلوے کراسن پل کی بات بھی کی ہے اس نے جنگ میں سوئی گیس کی بات بھی کی ہے اس نے بے روزگاروں کی بھی بات کی ہے مجھے بتاؤ میرا ایم ایل اے صرف دو مہینے زندہ رہتا ہے میرا ایم ایل اے صرف دوسرے اجلاس میں شریک ہوتا ہے اور تمہارے تمام مسائل سے اٹھا کر قومی اسمبلی کے فورم پر بیان کرتا ہے بتاؤ چالیس سال میں امان اللہ شیاد آپ دفتے سے حیدر اور بڑے بڑے لوگ ایم ایل اے بنے ہیں دو مہینے میں اگر اتنی چرت کے ساتھ تمہارا مقدمہ کسی نے اسمبلی میں پیش کیا ہو تو آپ ان کو منتخب کرے اگر میرے اداکار نے پیش کیا ہے تو آپ پھر ہمارے نمائندے کو بھی اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جب اٹھاسی کا نقصان آیا تو آپ کا تو پتا تھا کہ اپنے پہلے میں نہیں جا سکتی اس لیے اس نے اٹھاسی کا الیکشن جنگ سے لڑنے کا فیصلہ کیا یہاں الیکشن لڑا لوگوں کا حادثہ کمزور تھا اس کے چکر میں میں آ گئے اٹھاسی کے کے یہاں لوگوں سے کہا میں سوئی گیس لے آؤں گی میں بے روزگاروں کو روزگار دے دوں گی میں کورمبو پلانٹ کی زمینیں واپس دے دوں گی میں ریلوے کا دوں گی میں بے روزگاروں کو نہیں لے دوں گی اعلان کیا اٹھاسی کا الیکشن جیت لیا لیکن جیتنے کے بعد اسی طرح یہ دعوے بھول گئی جس طرح پچاسی کے الیکشن میں فیصل کے ہلکے کے دعوے بھول گئی تھی جہاں کے لوگ کے دعوے بھول گئی اور اس کے بعد جب اسمبلی ٹوٹی تو پھر منسٹر بن گئی بڑا اچھا چانس منسٹر بننے کے بعد پھر اس شہر کے لوگوں کا مسئلہ حل کرتی پھر یہاں سوئی گیس لے آتی پھر یہاں بے روزگاری کی بات کرتی پھر یہاں کولمبو پلاٹ کی زمینوں کی بات کرتی لیکن منسٹر رہنے کے باوجود یہاں کا وعدہ کوئی جان نہیں آیا اب جب نبے کا الیکشن ہوا تو اس کے بعد پھر اس نے فیصل کے حصے میں جا کر لینے کا فیصلہ کیا کیونکہ اٹھاسی کے بعد یہاں کوئی کام نہیں کیا تھا اس لیے یہاں سے پھر بھاگ گئی وہاں گئی تو وہاں کے لوگوں کو پھر پچاسی یاد آیا اور انہوں نے وہاں سے پھر مار کر بگایا اور شکست سے دو چار کیا جب وہاں سے شکست ہو گئی تو اب پھر یہاں پر دوبارہ آ گئی ہے اور میں آج آپ سے کہنا چاہتا ہوں آپ کا تیرے پریس کو تیرے کو تیری چال بازی کو تیری اچاری کو تیرے پادوں کو ٹرمپ کا ایک ایک بچہ پہچان چکا ہے چاہے تیرا کامت وزیر ہو چاہے قرآن خان تیری حمایت کرے اب دنیا کی کوئی طاقت تجھے جان کے الیکشن میں جتوا نہیں اس حلقے میں تیری پوزیشن مضبوط ہے تو غلام آپ کے ہم کے پاس جا کر کیوں کہتی ہے کہ ضیاء الرحمان فاروقی پر الیکشن لڑنے پر پابندی لگائی جائے تیری پوزیشن اگر اچھی ہے تو بابے اس ہاتھ کے پاس جا کر کیوں روتی ہے تجھے بابے سے نیچے کوئی بابا نظر نہیں آیا وہ اتنی دور جو گئی ہے اسلام آباد بابے اس ہاتھ کے پاس جا کر روتی ہے تجھے پیچھے کوئی آدمی نہیں نظر آیا جس دن آج کا حسین غلام اس کے پاس کیا کر رہی ہے اسی دن آپ کا جہاں سے اور میں نے یہاں پچھلے ہفتے چیف الیکشن کمشنر کی ملاقات کی جہاں یہ سارے نمائندے موجود تھے میں نے وہاں کیا کیا چیف الیکشن کمشنر سے کہ الیکشن آج کراؤ ہم تیار ہیں الیکشن کل کراؤ ہم تیار ہیں آئندہ ہفتے کراؤ ہم تیار ہیں الیکشن محرم سے پہلے کراؤ ہم تیار ہیں محرم کے بعد کراؤ ہم تیار ہیں یہاں سے سپاہی صحابہ کا نمائندہ جیتے گا صحابہ کاشمی کی چونتیس منٹ کی تقریر میں اس کی ساری زندگی کو درخشندہ کر دیا اسمبلی میں اگر جان کے لوگوں تمہارے حقوق کی بات نہیں کی تو مجھے ہمیں منتخب نہ کر اگر کی ہے تو اس کی روح سے غداری نہ کر اگر حکمواز نے تمہاری خدمت کی ہے بن کر مسجد کے ممبر پہ تمہاری خدمت کی ہے مسجد کی گلیوں میں تمہاری خدمت کی ہے تو پھر اس کی روح سے غداری مت کرو ٹھیک ہے اور آپ کا حسین چلے گی وہ چاہتی ہے کہ میں سنیوں کو لگا تھا یہ الیکشن جیت جاؤں لیکن اسے نہیں پتا کہ یہ جو الیکشن یہ ضیاء مان فروخی کا نہیں ہے یہ تو حق نواز اور کاسمی کا ہے ٹھیک ہے ضیاء مان فروخی کی کوئی بات نہیں میں کبھی غلط فہمی کا شکار نہیں ہوا میں بڑا کمزور ہوں میں بڑا ناتوا ہوں لیکن میں اپنے قائد حق نواز شہید کی جگہ پہ کھڑا ہوں اس جگہ پر کھڑا ہونا میرے لیے ٹھیک ہے یا نہیں میرے بھائیوں آپ کا حسین ہو یا ایران ہو ایران کے صدر کا بیان آپ نے کل کرا پرسوں اس نے کہا نوجوانوں کی دینی تربیت کے لیے موٹا لازمی ہے یہ ایرانی صدر کا بیان ہے کہ نوجوانوں کی دینی تربیت کے لیے کیا چاہیے تو ایسی بدماشی اور ایسے سرا کو پاکستان میں آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی یہ مدعے کی اولاد ہیرا منڈی کی اولاد پاکستان کو سنا کاٹا بنائے گی تو سپاہی صاحب آج سے ٹکرائے گی میرے نبی نے فرمایا اصنا تکلا بلا چڑوں کو پھیر دیتا شیو تمہاری چڑے اس بوتے نے اٹھے یہ اخبار میں آپ کے گھر پر تو پڑا تھا یہ جھنگ اٹھارہ ہزاری کے قریب اسلحہ اشیا سے پکڑا گیا اور جس آدمی سے اسلحہ پکڑا گیا وہ تحقیق کا جا کا شکتی ہے ضلع کا اس سے کلاشن کوپے اور ہینڈ گرنیڈ پکڑے گئے سیکینڈ گنے پکڑی گئی اب بتاؤ نواز شریف اب بتاؤ بدماش کون ہے اب بتاؤ گنڈا گردی کون کرتا ہے سمنا بات اور نواز شہر میں اور ٹاؤن میں جو موٹر سائیکلوں کی ڈکیتی ہوئی ہے اس میں جو ملزم پکڑے ہیں وہ دونوں آئی ایس او کے ہیں بتاؤ چوک کی کیسی کے صحابہ کو کہتے ہو یہ تشدد کرتی ہے یہ زیادتی کرتی ہے یہ لوگوں کے حقوق کو تمام کرنا چاہتی ہے تم جھوٹ بکتے ہو تمہارے سامنے ریکارڈ آ چکا ہے کہ سپاہی صحابہ کی ایسی کوئی کاروائی تم سابت نہیں کر سکے اور آئی ایس او چوریوں میں ملوث ہے ڈکیتوں میں ملوث ہے بدماشی میں ملوث ہے اس شہر میں اسلحہ نہ لینے میں ملوث ہے مجھے بتاؤ اگر آئی ایس او یا تاریخ نفاذ فائدے کا جا کیا امن چاہتی ہے تو یہ ہینڈ کرنے اس کو مارنے کے لیے گھر میں لائے گا یہ عید کے موقع پر سنیوں کا گلا کاٹنے کے لیے لائے جائے کا گلا کاٹ میں آج پھر کہنا چاہتا ہوں کہ تاریخ نفاذ سر پتا چاہتی ہے اور اس کے کرندے اس شہر کے امن کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے لیکن سپاہی صحابہ جرت کے ساتھ ان کی بدماشی کو روک دیں آپ سپاہی صحابہ کا ساتھ دو گے میرے بھائیوں میں آپ پھر کہنا چاہتا ہوں کہ سکھائے صحابہ کے دو کارکن جن سٹی کے جیل میں ان کی وجہ سے ہمیں عید سادگی سے منانی چاہیے تیئیس کارکن سٹی کے جیل میں اور چار ہمارے نوجوان شیخ چویت کے کیس جنہیں دیر گنا ملوث کیا گیا جو اس قتل میں شریف نہیں تھی انہیں ناجائز طور پر جیل میں رکھا گیا ہے جس میں چھ آدمی جو ابھی بھی جیل میں جس میں حافظ خالد حاجی آبد ہے رزم سر پاک ہے غلام نبی حافظ عبد القدوس ہے اور محمد فاروق ہے یہ چھ بے گنا طور پر جیل میں پڑے میں انتظامیہ سے کہتا ہوں انہیں فور رہا کیا جائے اور جو تیئیس سال کنسٹی کے جیل تھے انہیں بھی فور رہا کیا جائے ٹھیک ہے اور اگر ایک بات اور کہتا ہوں کہ شیخ اقبال اور اس کا لڑکا ظفر یا اس کا چوریا جو مولانا اسٹار القاسمی کے قتل میں شریک ہے ان کا مقدمہ اسپیڈی کوٹ میں چل رہا ہے فوری عدالت میں چل رہا ہے اور اس مقدمے میں ہمیں معلوم ہوا ہے کہ کچھ ساتھ بات ہو رہی اگر حکومت اسار کاشمی کے ساتھ لوگ چلر نہیں پڑتی تو ہم پاکستان کی سڑکوں کو آرام سے بھر دیں گے اور پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اس سے پچاس کرو نہیں سکے گی بھائی میں آپ حضرات پھر کہنا چاہتا ہوں کہ جو انتظامیہ بلا شبہ اٹھارہ ہزاری کے گھاٹک سے انہوں نے جن چیزوں کو گرفتار کیا یہ قابل تحسین اور پرسوں میرے میرے سے مذاکرات کے بعد جن تیرہ آدمیوں کو رہا کیا گیا یہ بھی قابل پاسوں لیکن اس سے پہلے بائیس دن تک ان کو رکھنا یہ بھی ملا جواب یہ بات بھی یاد رکھ اس لیے کہ یہ جو تیرہ آدمی تھے یہ اس توڑ پھوڑ یا کھانے پر جو جلوس کیا تھا اس میں شریف نہیں تھی اس لیے ان کو ناجائز طور پر رکھا گیا اس کے باوجود آپ نے اس کی وجہ سے ہمارے اس رات پر دو گھنٹے کے میرے ملا کے بعد اگر انہیں اکٹھے تمام تیرہ کارکنوں کو رہا کیا ہے تو میں اس کے باوجود انتظامیہ کے اقدام کی تعریف کرتا ہوں لیکن اس کے ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ باقی جتنے بھی ہمارے کارکن جیلوں میں پڑے ان تمام کو صرف اور رہا کیا جائے آپ کا یہ مطالبہ منظور ہے تھوڑا سا رہ گیا ہے بلکہ وقت ہو چکا ہے لیکن میں نے انتیسویں شخص کو آپ سے کہا تھا کہ جامعہ مسجد حیدرآباد کے لیے اور جامعہ محمودیا کے لیے ہر سال جہاں فنڈ کی فراہمی ہوتی ہے تو اس فنڈ میں آپ خصوصی طور پر تعاون فرمائیں اس لیے کہ مسجد پر بتالیس ہزار روپئے کا قرضہ اس دن صرف تیس ہزار روپئے مسجد کا ہوا تو پینتالیس ہزار تو صرف قرضہ ہے اور تقریباً ساٹھ ستر ہزار کیا جامعہ ہاں، مسجد حق نواز شہید ہی رنگ کے لیے ضرور جو نیا رنگ کرانا تو آپ سے درخواست ہے کہ اس اجتماع میں مجھے پچاس آدمی ایسے چاہیے جو ایک ایک ہزار روپیہ جامعہ مسجد حق نواز کو دے تاکہ اس کا قرضہ بھی اتر جائے اور رنگ بھی ہو جائے ایک منٹ میں عید کا اجتماع ہے مقدس اجتماع ہے برکت والا اجتماع ہے جلدی کر دیں جلدی جلدی الاول پر اول ہاتھ حق نواز شہید کے اسکولشن کے لیے پہل کون کرتا ہے آج صاحب کے ممتا بنایا ایک سی ڈیز اور علماء کرام کے آڈیو ویڈیو بیانات ملنے کا پتا جامع مسجد صدیق اقبال سنگن Korangi north Karachi phone number zero three double two three one eight triple nine seven news ہمارے پاس ڈاؤن لوڈنگ کی سہولت بھی موجود ہے